اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر ہم نے تقزیب انبیاء کا ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا